مجاہد سے روایت ہے کہا میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں داخل ہوئے دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور لوگ مسجد میں چاش کی نماز پڑھنے میں مصروف تھے ہم نے ان لوگوں سے اس نماز کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ بدت ہے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ابو عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے عمرے کیے انہوں نے جواب دیا چار عمرے اور ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں کیا ان کی یہ بات سن کر ہم نے انہیں جھٹلانا اور ان کا رد کرنا مناسب نہ سمجھا اسی دوران میں ہم نے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسواک کرنے کی آواز سنی عروا نے کہا ام المومنین ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں سن رہی انہوں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں عروا نے کہا وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے اور ان میں سے ایک عمرہ رجب میں کیا ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے یہ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ان کے ساتھ تھے یہ بھول گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سینتیس